سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فجر روشن ہو جاتی تو آپ دو رکاتے نماز پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اسی